مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے اور ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ ایک ہے اللہ حالق ہے اور بندے محلوق ہیں اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو محلوق کو محبت سے پیدا کرتی ہے اور اتنی شفیق اور مہربان ہیں کہ محلوک پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی قائم رکھنے کے لیے تمام ضروریات اور زندگی کے لیے وسائل فراہم کرتی ہے اللہ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے اور آرام کا مقام جنت بنائی ہے تمام پیغمبر اور رسول اللہ ایک ہی بات کہتے رہے اور اس دعوت کا پرچار کرتے رہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑو اور اللہ کو شریک نہ بناؤ بت پرستی نہ کرو اللہ نے محبت کے ساتھ تمہاری تحلیق کی ہے اس لیے اللہ سے محبت کرو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے بارے میں پیش کوئی کرتے رہے کہ سب سیاہر میں اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو انعام و اکرام رکھے ہیں ہم سب تو اس کا ضمیمہ ہیں ہماری بات سب سے آخر میں ایک بندہ پر اللہ کے انعامات اور اکرامات کی تکمیل ہوگی جو دراصل اللہ کی پیش کردہ امانت کی تکمیل ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے ہم نے اپنی امانت سماوات زمین اور پہاڑوں کو پیش کی تو ان سب نے کہا کہ ہم اس امانت کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے اگر آپ نے یہ بار ہمارے کندو پر ڈال دیا تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے اللہ نے آسمان اور زمین کے اندر کتنی زبردست چیزیں بنا رکھی ہیں جن میں بے پناہ قوت اور صلاحیتیں پوشیدہ ہیں اسی طرح پہاڑ کتنی قوت رکھتے ہیں لیکن زمین آسمان اور پہاڑوں نے کہا کہ ہماری صلاحیت نہیں ہے اور پہاڑ نے کہا کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے آسمانوں میں فرشتے بھی ہیں جن میں گروہ میکائل اور گروہ جبرائیل بھی شامل ہیں ان سب کو اللہ نے اپنی امانت پیش کی ان میں سے انسان نے یہ امانت اپنے کندوں پر اٹھا لی بے شک انسان نے جلد بازی اور جہالت میں اپنے اوپر ظلم کیا جب اللہ نے اپنی امانت پیش کی اور انسان نے اسے اٹھا لیا تو پھر یہ اللہ کی مشیت بن گئی کہ اس امانت کی تکمیل ہو اور شعور انسانی اتنا طاقتور ہو جائے کہ یہ امانت پوری کی پوری اس کے اندر منتقل ہو سکے شعور انسانی کے اندر سکت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے تاکہ آدم کی اولاد میں شعوری وسط پیدا ہو سکے آدم کے بعد دوسرے پیغمبر آتے رہے اور شعوری سکت جمع در جمع بڑھتی گئی جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے شعور ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار شعور کی مجموعی صلاحیت رسول اللہ کو منتقل ہو گئی تو اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا آج کے دن میں نے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی تمام نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری کر دیں اور دین اسلام کو پسند کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی نعمت پوری ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ صلاحیتوں کی تکمیل ہو گئی اور شعور اتنا طاقتور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کے امین بن گئے اس کا عملی مظاہرہ واقعہ مراج ہے شعور انسانی کی بلوگت اور وسط کا یہ واقعہ بے مثال ہے رسول اللہ کو میراج اس لیے حاصل ہوئی کہ ان کی سکت اور ہمت ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی مجموعی سکت سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تارے کی قسم جب وہ اترے تمہارے رفیق نہ راہ بولے ہیں نہ بھٹکے ہیں نہ حاش نفس سے کوئی بات کرتے ہیں مگر وہی جو انہیں وہی کی جاتی ہے انہیں نہایت قوت والے طاقتور نے سکھایا پھر اس نے اپنا جلوہ فرمایا جب وہ آسمان بری کے بلند تر کنارے پر تھے پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے دو کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم پھر اپنے بندے پر وہی فرمائی جو بھی فرمائی دل نے جو دیکھا جھوٹ نہ دیکھا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں سے ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے تو اس کو ایک بار اور بھی جلوہ فرما دیکھا سدرات المنتہا کے پاس اس کے نزدیک جنت الماوا ہے جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی بے شک انہوں نے اپنے رب کی کتنی ہی بڑی نشانیاں دیکھیں رسول اللہ معراج سے اپنی امت کے لیے السلوات مراج المومنین کا تحفہ لے کر آئے قرآن پاک میں ہے بے شک نماز خواہشات منکرات اور برائیوں سے روکتی ہے نماز قائم کر کے مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا ہے اور خواہشات منکرات سے بچ جاتا ہے آج شمار لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا وہ منکرات اور خواہشات سے بچے ہوئے ہیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ نماز اپنی جگہ اور بے حیائی بے ایمانی بازی جھوٹ اپنی جگہ نماز الگ کام ہے اور برائیاں الگ کام ہیں جبکہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ کر خواہشات اور منکرات سے نہیں بچا تو کسی بھی صورت اس نے نماز قائم نہیں کی نماز کا مطلب اور پیمانہ ہی یہ ہے کہ انسان خواہشات اور منکرات سے بچ جائے رسول اللہ نے اپنی مراج کے ساتھ ساتھ مومنین کی مراج کا بھی ذکر فرمایا ہے نماز مومنین کی مراج ہے نماز کے سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ پچاس نمازوں میں سے پانچ نمازوں کے لیے رسول اللہ نو مقامات نیچے آ کر چھٹے آسمان پر حضرت موسا علیہ السلام کے مشورے سے واپس آتے جاتے رہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ مقام محمود پر فائز ہیں جو چھٹے آسمان سے نو مقامات بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام یا درجہ کم کرنا مقصود نہیں لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ چھٹے آسمان اور مقام محمود میں واضح فرق ہے رسول اللہ کی کوئی بات نوز بلا افس نہیں بلکہ رسول اللہ کا ہر عمل اور ہر قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آپ کی کوئی بات حکمت سے حالی نہیں تو السلوات میراج المومنین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کو پورے حقوق و اداب کے ساتھ قائم کرے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا منکشف اور روشن ہو جاتی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے مرتبہ احسان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ احسان کے ایک درجے میں مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اعلیٰ درجہ میں مومن یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے مومن کو سلاد یا نماز کے ذریعے غیبی دنیا کا انکشاف ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے جب وہ اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ سے زیادہ اور بڑا تو کوئی غیب نہیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن مرتبہ احسان کے پہلے درجے میں یہ بات مشاہدے میں آ جاتی ہے اصلات مراج المومنین کا مطلب یہ ہے کہ مومن صحیح معنوں میں پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرے تو وہ مرتبہ احسان میں داخل ہو جائے گا آداب سے مراد یہ ہے کہ پاک صاف ہو جگہ پاک ہو اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں قبلہ رو ہو یہ نماز کے ظاہر اور جسمانی آداب ہیں لیکن نماز کے روحانی آداب بھی ہیں وہ یہ کہ نماز میں مکمل یکسوئی ہو اور آپ کے اندر یہ کیفیات مرتب ہوں اور آپ یہ محسوس کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں السلات مراج المومنین ان بندوں یا مومنین کو حاصل ہوتی ہے جو نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لیتے ہیں رسول اللہ کی مراج یہ ہے کہ رسول اللہ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ اس طرح قائم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے راز و نیاز کی باتیں کی مومن کی معراج اور رسول اللہ کی معراج میں فرق ہے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ تک جو قربت حاصل ہوئی وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو نہیں ملی مسلمان بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر رسول اللہ مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے آپ ایک آدمی کے نام سے واقف ہیں اور دوسرے آدمی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے جیسے آپ ایک ادیب کی تحریر سے متاثر ہو کر اسے جانتے ہوں اور دعویٰ کریں کہ میں اسے جانتا ہوں جبکہ دوسرا فرد اس ادیب کے ساتھ شب و روز میں رہتا ہے اس کے روز مرہ کی معمولات اور دلچسپیوں سے واقف ہو اور اس کا ذاتی دوست ہو اس دوسرے فرد کو زیادہ قربت ہوگی واقع مراج میں جو سعادت اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا آپ ہی کے لیے محسوس ہے بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے صرف رسول اللہ کو ہی یہ گوہر مقصود ملا اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دوستی سے مشرف ہوئے اور سلاد کی صورت میں مومنین کے لیے معراج لے کر آئے معراج النبی کے سلسلے میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے سلاد کے ذریعے مومنین کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے اصل معراج تو بہت بڑا درجہ ہے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی رسول اللہ کی طرز فکر بھی مومنین کے لیے مراج ہے